Welcome to visual programming last lecture میں ہم نے آبجیکٹیو سی کے میموری رولس دیکھے سب سے پہلے کہ کس طریقے سے ریفرنس کاؤنٹنگ کے تھرو ہم آبجیکٹیو سی میں میموری مینیج کرتے ہیں اس کے بعد we made our first iPhone application a very simple application ہم نے کچھ کوشچنز اور کچھ آنسر اسٹور کیے اور کورسپونڈنگ کوشچن آنسرس ہم نے لنک کیے we learn how to use interface builder interface builder use کرنے کے لیے ہم نے آئی بی آؤٹ لیٹ اور آئی بی ایکشن یہ دو کی ورڈ تھے جو ہم نے ہیڈر فائل میں یوز کیے اور ان کی مدد سے انٹرفیس بلڈر کو پتا تھا کہ کون سے ہمارے پاس کنیکشن پوائنٹس ہیں جن کو گرافیکلی شو کرنا ہے ان دا اینڈ ہمارے پاس ایک ایکس ایم ایل فائل بن رہی تھی جسے ہم نے زیب فائل کہا X M L for interface builder اور اس فائل کے اندر ہمارے سارے انٹرفیس کا ڈیٹا اسٹور تھا پریٹی مچ جیسے ہم نے سی شاپ میں زیمل میں ڈیٹا اسٹور کیا تھا آج ہم ایک اور ایگزامپل لیں گے جس میں ہم آبجیکٹو سی کی اور آئی فون ڈیولپمنٹ کی کچھ مزید چیزیں دیکھیں گے آج ہم ایک ویئر ایم آئی اپلیکیشن بنائیں گے ویئر ایم آئی اپلیکیشن کا پرپز جیسے کہ نام سے کلیئر ہے لوکیشن ڈیٹا کو یوز کر کے شو کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں اس وقت پریٹی سمپل اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں کچھ نئے کنسیپٹس آئی فون ڈیولپمنٹ کے یوز ہوں گے سو so, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں ہم فریم ورک کون سا یوز کریں گے اس میں ہم کور لوکیشن کا فریم ورک یوز کریں گے تو آئی فون کے ساتھ ڈفرینٹ فریم ورکس آتے ہیں which are different libraries different libraries ہمیں ڈفرینٹ فنکشنلٹیز دیتی ہیں اور ان سے انٹریکٹ کرنے کے لیے pretty much like W P F we set their properties they fire events اور ہم جس طرح سے وہاں پہ سی شاپ میں ایونٹس ہک کرتے تھے یا ہم ڈیلیگیٹس دیتے تھے اسی طرح سے ہم آج دیکھیں گے کہ ہم ایک نیا فریم ورک یوز کرنے جا رہے ہیں جس کے پاس نیا ڈیٹا آئے گا تو اس نے ہمیں انفارم کرنا ہے کو لوکیشن فریم ورک کے پاس کیا نیا ڈیٹا آئے گا لوکیشن بیکاز یہ لوکیشن کا فریم ورک ہے لوکیشن اسے پتہ کیسے چلے گی کوئی ہارڈ ویئر ڈیوائس اسے ایونٹ دے گی like the G P S device اور دا وائی فائی ڈیوائس جس سے اسے لوکیشن کا پتہ چلے گا اور ایون دا سیل فون جو ٹاور سگنلس ہیں ان سے بھی بعض کیسز میں تو so یہ جو اس کے پاس ساری انفارمیشن ہے لوکیشن سے ریلیٹڈ یہ ساری کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں through Core Location framework so Core Location framework ہم اپنی فائل میں کس طرح سے انکلوڈ کر سکتے ہیں اسے یوز کرنے کے لیے ہم Core Location slash Core Location dot H کو انکلوڈ کرتے ہیں تو ہر جو آپ کے پاس فریم ورک آئی فون پہ ہے اس کے کورسپونڈنگ نام کی اس کی ہیڈر فائل ہے جسے آپ انکلوڈ کریں تو آپ اس فریم ورک کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کا ایک پرائمری آبجیکٹ ہے سی ایل لوکیشن مینیجر اور یہاں پہ جتنے فریم ورکس ہیں ان میں ہر فریم ورک کے کچھ کی ورڈ کچھ اسٹارٹنگ لیٹرس ہیں مثلاً لوکیشن سی ایل یا جو فاؤنڈیشن کلاسز ہیں وہ این ایس جو میں نے آپ کو بتایا تھا نیکسٹ اسٹیپ تو اس میں جتنی بھی کلاسز ہوں گی کو لوکیشن میں they would start with C L تاکہ آپ کلیئرلی دیکھ کے بتا سکیں گے اوکے یہ کو لوکیشن کی کلاس ہے so C L location manager یہ آپ ڈکلیئر کریں گے C L location manager star location manager یہ آپ کا ایک پوائنٹر ڈکلیئر ہو گیا اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ لوکیشن فریم ورک کی پراپرٹیز یا اس سے ڈفرینٹ کام کریں گے اس میں دو انٹرسٹنگ پراپرٹیز ہیں ڈسٹینس فلٹر اور ڈیزائرڈ ایکوریسی کی ڈسٹینس فلٹر یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کتنے کتنے ڈسٹینس کے ریزلٹس چاہیے اور ڈیزائرڈ ایکوریسی بتاتی ہے آپ کو کتنی ایکوریسی چاہیے آپ زیادہ ایکوریسی پہ آپ کی زیادہ پاور کنزیوم ہوگی تو ہم application did finish launching with options اس ایونٹ کو ہک کر رہے ہیں جو کہ ایک اپلیکیشن لیول ایونٹ ہے اور اس ایونٹ کے اندر ہم یہ لوکیشن مینیجر کو الوکیٹ کرنے کے بعد اس کی یہ پراپرٹی سیٹ کریں گے ہم کس طرح سے سیٹ کر رہے ہیں location manager is equal to C L location manager alloc init یہ ہم نے ابھی تک پراپر طریقہ دیکھا ایک نیا آبجیکٹ الوکیٹ کر کے اسے انیشلائز کرنے کا اس کے بعد ہم نے اسے distance filter set distance filter کا سلیکٹر اسے بھیجا سینڈ کیا اور کے سی ایل ڈسٹینس فلٹر نن یہ ہم نے ایک اینومریٹڈ کانسٹنٹ پاس کیا وچ مینس کہ we don't want any distance filtering we want all the messages distance filter یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک یوزر سے ایک کلو میٹر دور نہ موو ہو جائے مجھے نیا میسیج نہ دو سو so, یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سارے میسیجز دیتے جاؤ سیٹ ڈیزائرڈ ایکوریسی کہ location manage location accuracy best ہم نے پاس کیا ایک اور کانسٹنٹ پاس کی ہے اور اس کانسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بیسٹ ایکوریسی چاہیے جی پی ایس ہر وقت آن رکھو جتنی ایگزیکٹ ایکوریسی دے سکتے ہو اتنی دو تو اس کی وجہ سے پاور زیادہ کنزیوم ہوگی اور اس کیس میں ہم اپنی ایکسپلیکیشن میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی مرضی پاور کنزیوم ہوتی ہے ہمیں ایگزیکٹ لوکیشن چاہیے اس کے بعد ہم لوکیشن مینیجر کو اسٹارٹ اپڈیٹنگ لوکیشن کال کرتے ہیں اور اسٹارٹ اپ ڈیٹنگ لوکیشن کے بعد لوکیشن مینیجر لوکیشن آبزرو کر کے اور اس نے اب کسی کو یہ لوکیشن کے بارے میں انفارمیشن بتانی ہے تو یہ جو اینڈ میں ہم نے بات کی ہے کہ لوکیشن مینیجر نے کسی کو اپڈیٹڈ لوکیشن بتانی ہے یہ کیسے اچیو کریں گے ابھی تک ہم نے ایک طریقہ دیکھا ہے کہ آئی بی ایکشن کے تھرو ڈفرینٹ بٹنس اس ایکشن کو انووک کر لیتے ہیں kind of a callback so اس پوائنٹ پہ ہمیں ایک کال بیک کا میکینزم چاہیے سو لوکیشن مینیجر ایکچولی ایک سلیکٹر انووک کرتا ہے on a given object we'll talk about which object but ایک سلیکٹر انووک کرتا ہے which is location manager did update to location from location ٹھیک ہے یہ یعنی جو اس میں پازز ہیں اس میں کالنس پہ ہم آرگومنٹس ایڈ کریں گے اور یہ سلیکٹر ہم انووک کرنے جا رہے ہیں یہ سلیکٹر کس آبجیکٹ پہ انووک ہوگا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں کال بیک میتھڈ دوں اور وہ میتھڈ انووک ہو جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کوئی آبجیکٹ دوں اور اس پہ سلیکٹر انووک ہو جائے اور آبجیکٹ دے کے سلیکٹر انووک کرنے کا بینیفٹ کیا ہے اس کا بینیفٹ یہ کہ کوئی آبجیکٹ اسٹیٹ رکھ سکتی ہے ایک کال بیک میتھڈ اسٹیٹ نہیں رکھ سکتا اس کو ذرا تھوڑا مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کال بیک میتھڈ انووک کر لو جب بھی لوکیشن چینج ہوتی ہے تو اس لوکیشن چینج کے میتھڈ میں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں آف کورس اسکرین اپڈیٹ کر سکتا ہوں لیکن میں کوئی انفارمیشن پرسسٹنٹ نہیں رکھ سکتا میں یہ یاد نہیں رکھ سکتا کہ لاسٹ ٹائم لوکیشن کہاں تھی اگر میں نے یہ یاد رکھنا ہے اس کے لیے میں کوئی آبجیکٹ کریٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر وہ ڈیٹا سیو کرتا ہوں اور پھر اس کا میتھڈ کال کرتا ہوں تو پھر کر سکتا ہوں سو so, اگر مجھے جو لوکیشن مینیجر ہے وہی میرا آبجیکٹ ریٹین کر لے بجائے میرا callback method pointer retain کرنے کے میرا آبجیکٹ ریٹین کر لے اور وہ اس آبجیکٹ کے میتھڈز انووک کر دے تو اب اس آبجیکٹ کے اندر میں اسٹیٹ رکھ سکتا ہوں اس کا سیکنڈ بینیفٹ بھی ہے سیکنڈ بینیفٹ یہ ہے کہ اگر لوکیشن مینیجر کو ملٹیپل ایونٹس کے بارے میں بتانا ہو مثلاً location manager in this case ایک ایرر ایونٹ بھی دیتا ہے اگر اسے لوکیشن ریٹریو کرنے میں ایرر آ جائے تو اب وہ ایرر کال بیک میں ایک بار ہک کرنا پڑے گا ایک بار یہ regular update callback hook کرنا پڑے گا لیکن آبجیکٹ والے میکینزم میں یہ بینیفٹ ہے کہ میں اسے ایک بار آبجیکٹ دے دوں گا اور اس کے بعد آئی ایم ڈن اب اس آبجیکٹ کو وہ سارے کے سارے سلیکٹرز پاس کر سکتا ہے یہ میکینزم کوئی بہت نیا نہیں ہے یہ ہم سی شاپ میں بھی دیکھ کے آئے ہیں سی شاپ میں بھی ہم ایک آبجیکٹ پاس کر دیتے تھے which implemented a certain interface اور وہ انٹرفیس امپلیمنٹ کرنے والا آبجیکٹ کو ٹارگیٹ آبجیکٹ ریسیو کر کے اور اسے جو جو میتھڈ اس کے انووک کرنے ہیں جو انٹرفیس میں ڈیفائن ہے وہ ریزنیبل ٹائم پہ انووک کر سکتا تھا تو آئیڈیا وہی ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایک کال بیک کے بجائے ملٹیپل کال بیک چاہیے اور آپ نے اسٹیٹ بھی سیو کرنی ہے تو you pass an object instead of a single callback اور وہ سارے کال بیکس اس آبجیکٹ پہ پرفارم ہوں تو سی شاپ میں جس طرح سے یہ انٹرفیسز سے طریقہ تھا اسی طرح آبجیکٹو سی اور آئی فون کے فریم ورکس اسے ایکسٹینسولی یوز کرتے ہیں اور اس میکینزم کو یہاں پہ ڈیلیگیشن کہتے ہیں ڈیلیگیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک آبجیکٹ پاس کیا وچ از دی ڈیلیگیٹ اور اس ڈیلیگیٹ آبجیکٹ پہ ملٹیپل سلیکٹرز انوک ہو سکتے ہیں ملٹیپل میتھڈس کال ہو سکتے ہیں اب اس میں ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر یہ ملٹیپل میتھڈس کال ہو سکتے ہیں تو یہ میں کیسے اسپیسیفائی کروں کس طرح سے میں یہ اسپیسیفائی کروں کہ میں یہ آبجیکٹ یہ آبجیکٹ ان پرٹیکولر میسیجز کو ریسیو کرتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے سی شاپ میں ہم انٹرفیس ڈکلیئر کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہم یہ انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہے ہیں پریٹی مچ وہی کنسیپٹ یہاں پہ ہے یہاں پہ ہم انٹرفیس کو پروٹوکال کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا انٹرفیس کا ورڈ ہم نے کلاس انٹرفیس کے لیے ایٹ انٹرفیس کر کے یوز کیا تھا اور کلاس امپلیمنٹیشن میں ایٹ امپلیمنٹیشن یوز کیا تھا تو اگر ہم آبجیکٹو سی میں انٹرفیس کی بات کریں گے it means a class header file جس میں اس کا انٹرفیس ڈسکرائبڈ ہے لیکن جو سی شاپ کے انٹرفیسز ہوتے ہیں which are just a list of methods جس میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے جس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے جو صرف یہ لسٹ کر رہے ہیں کہ یہ میتھڈس امپلیمنٹنگ کلاس انہیں امپلیمنٹ کرے گی ان کو آبجیکٹو سی میں پروٹوکالس کہتے ہیں سو پروٹوکال کا مطلب یہ ہے کہ if I'm saying I implement this protocol that means protocol میں جو میتھڈس لسٹڈ ہیں میں ان ساروں کو امپلیمنٹ کرتا ہوں تو پروٹوکالس کے اندر صرف انٹرفیس ہوگا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی سو انٹرفیس کا ورڈ آبجیکٹو سی میں اٹ مینس کہ کلاس کا یا پروٹوکال کا انٹرفیس کیا ہے اور امپلیمنٹیشن صرف کلاس کی ہوگی سو ڈیلیگیشن کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیلیگیشن ہم کس طرح سے لوکیشن مینیجر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور لوکیشن مینیجر کے پروٹوکال کی اسپیسیفکیشن دیکھتے ہیں کہ لوکیشن مینیجر کیا کیا سلیکٹر سپورٹ کرتا ہے کہ ٹارگیٹ آبجیکٹ پہ انووک کرے سو فرسٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کیس میں ایک where am I app delegate ہے اور ایک لوکیشن مینیجر ہے اور آپ کے پاس پوائنٹر ہے لوکیشن مینیجر کا جو سی ایل لوکیشن مینیجر کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہے ہیں اور لوکیشن مینیجر کے پاس ایک ڈیلیگیٹ پوائنٹر ہے جو واپس آپ کے where am I app delegate کو پوائنٹ کر رہے ہیں آپ انووک کرتے ہیں سلیکٹر یہ ڈاٹڈ لائن سے سلیکٹر شور ہے اسٹارٹ اپ ڈیٹنگ لوکیشن اور اس کے بعد C L location manager location update کرے گا جب بھی اس کے پاس نئی لوکیشن ہوگی تو location manager did update to location from location یہ سلیکٹر انوک کرے گا کس پہ ڈیلیگیٹ پہ ڈیلیگیٹ پوائنٹر جو اس کے پاس اسٹورڈ ہے اور وہ آپ کے پاس where am I app delegate میں آ جائے گا اگر کوئی ایرر ہوگا تو location manager did fail with error کا میتھڈ کا میتھڈ کال کرے گا یا سلیکٹر انوک کرے گا ہم ان فنکشنس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیٹ سے ہم اپنے where am I app delegate کے اندر انہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو we can implement like any other method جو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے لوکیشن مینیجر اس کے آگے مینیجر کا آرگومنٹ آ رہا ہے did update to location یہاں پہ سی ایل لوکیشن پوائنٹر آ رہا ہے new location from location C L location pointer آ رہا ہے اولڈ لوکیشن یہ جو سی ایل لوکیشن ہے آپ کا اس کے اندر آپ کے پاس ایک لوکیشن کوآڈینیٹس ہیں جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں جس میں لیٹیچیوڈ لانگیٹیوڈ ہے جو آپ کو ایکزیکٹ پن پوائنٹ کر رہے جیسے کہ اس میپ پہ شو ہو رہا ہے کہ پن پوائنٹ کر رہے کہ یہ پوائنٹ ہے اور سی ایل لوکیشن کے اندر یہ لوکیشن کوآڈینیٹ ٹو ڈی کے علاوہ ایک ایکوریسی کا آبجیکٹ بھی ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اس لوکیشن کی ایکیوریسی کتنی ہے سو ایک پن پوائنٹڈ لیکٹیوڈ لانگیٹیوڈ ہے اور اس کے گرد آپ اس ایکوریسی سے ایک سرکل ڈرا کر سکتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر کہیں پہ یہ لوکیشن پوائنٹ کر رہی ہے تو یہ جو نیو لوکیشن یا اولڈ لوکیشن کے آبجیکٹس ہیں یہ ایک exact point plus an accuracy parameter یہ کنٹین کرتے ہیں دوسرا میتھڈ ہے location manager did fail with error اور اس میں جو انٹرلیوڈ آرگومنٹس ہیں سی ایل لوکیشن مینیجر ایک تو پاس ہو رہا ہے اور ایک ایرر کا آبجیکٹ پاس ہو رہا ہے اور ان دونوں ان کی امپلیمنٹیشن میں ہم نے اس وقت صرف لاک کر دیے تاکہ ہمیں نظر آ جائے اس کنسول پہ کہ کیا چینجز آئی ہیں C L location manager delegate تو یہ ہم نے دونوں فنکشنز امپلیمنٹ کیے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ یہ دونوں فنکشنز لوکیشن مینیجر کے پروٹوکول میں ہیں تو لوکیشن مینیجر کے پروٹوکال میں یہ دونوں فنکشنز لسٹڈ ہیں جس کا نام لوکیشن مینیجر ڈیلیگیٹ پروٹوکال ہے اور اس پروٹوکال کو بالکل اسی طرح سے ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں جیسے ہم کلاس انٹرفیسز کرتے ہیں ایکسیپٹ دیٹ اس میں کوئی بریسز والا ایریا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ انٹرفیسز میں پروٹوکولس میں کوئی ڈیٹا نہیں ہو سکتا جیسے سی شارپ میں انٹرفیسز میں کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا تھا interface is just a list of method اور پراپرٹی ڈکلیریشن ڈیٹا نہیں ہوگا بیکاز ڈیٹا کوئی کلاس کے آبجیکٹ میں ہو سکتا ہے تو لوکیشن مینیجر کا پروٹوکال دیکھتے ہیں اس میں ایک پروٹوکال کا کی ورڈ نیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اس ڈیلیگیٹ کا نام ہے C L location manager delegate اور اس کے آگے جو اینگل بریکٹس کے اندر این ایس آبجیکٹ لکھا ہے اس کا مطلب یہ کہ لوکیشن مینیجر ڈیلیگیٹ میں این ایس آبجیکٹ ڈیلیگیٹ کے بھی سارے میتھڈ شامل ہیں اس کے بعد رائٹ آفٹر دیٹ ہم میتھڈس سلیکٹرس یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور وہ سارے سلیکٹرز ریکوائرڈ ہوں گے ریکوائرڈ کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم کوئی پروگرام کمپائل کریں اور اس میں ایک کلاس کہہ رہی ہے کہ وہ یہ پروٹوکال سپورٹ کرتی ہے تو اسے وہ سارے سلیکٹرز دینے ہوں گے جیسے سی شاپ میں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی انٹرفیس میں کچھ میتھڈس لکھے ہیں تو وہ آپ کو امپلیمنٹ کرنے ہی کرنے ہیں یعنی آپ نے ایک کلاس میں لکھ دی ہے کہ آپ اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کمپائلر فورس کرے گا کہ آپ اسے امپلیمنٹ کریں بٹ آبجیکٹو سی میں there is are other kinds of selectors which are optional انہیں ہم کیسے اسپیسیفائی کرتے ہیں یہ ایٹ آپشنل کے کی ورڈ سے اور اس کے بعد والے سارے سلیکٹرس آپشنل ہیں سو so اس کے پہلے والے سارے ریکوائرڈ ہیں اور اس کے بعد والے سارے آپشنل ہیں تو اس کا مطلب ہے بعد میں جتنے سلیکٹرس آئیں گے ان کو کمپائلر فورس نہیں کرے گا دیٹس انٹرسٹنگ بیکاز باقی لینگویجز میں اس طرح سے نہیں ہوتا یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ انٹرفیس میں اب انٹرفیس کا کی ورڈ میں جس طرح سی شاپ کا انٹرفیس ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوں سی شاپ کے انٹرفیس میں سارے میتھڈس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اگر میں ایک کلاس میں کہوں کہ وہ اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتی ہے اس کلاس کے لیے وہ سارے میتھڈس ریکوائرڈ ہیں آبجیکٹو سی میں some of them can be required some of them can be optional تو یہ آپشنل سلیکٹرس کا فائدہ کیا ہے آپشنل سلیکٹرس کے لیے ایک اسپیشل سلیکٹر ہے جو این ایس آبجیکٹ میں امپلیمنٹڈ ہے which means every object get set اور وہ ہے رسپانس ٹو سلیکٹر اور رسپانس ٹو سلیکٹر کا مطلب یہ کہ میں کسی آبجیکٹ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا وہ اس سلیکٹر کو رسپونڈ کرتا ہے سو so, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کرتا ہوں جس کے میتھڈس آپشنل ہیں دس مینس کہ کوئی بھی مجھے اگر کال کرے گا جس کو پتا ہے کہ یہ کالنگ جس آبجیکٹ کو میں کال کر رہا ہوں وہ اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو میں پہلے چیک کروں گا کہ کیا یہ سلیکٹر کو رسپونڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا اور پھر وہ سلیکٹر انوک کروں گا اور اس کے لیے میں ایک ایڈ سلیکٹر کا کی ورڈ یوز کر سکتا ہوں جو کسی سلیکٹر کو مجھے اسٹرنگ ریپرزینٹیشن دے دے گا اور وہ میں چیک کر سکتا ہوں کہ اسے رسپونڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا فار ایگزامپل مثلا اگر میرے پاس ایک finished finding location we are hypothetically thinking کہ لوکیشن مینیجر کے اندر اس طرح کا ایک میتھڈ ہے فنشڈ فائنڈنگ لوکیشن اور اسے نیو لوکیشن آئی ہے سی ایل لوکیشن پوائنٹر میں اور وہ اب جا رہا ہے ایک ڈیلیگیٹ کا سلیکٹر ان ووک کرنے تو وہ کیا کر رہا ہوگا so sel update method is equal to at selector اور یہ ایٹ سلیکٹر میں نے بھی آپ کو بتایا یہ کسی سلیکٹر کو اس کے کورسپونڈنگ سلیکٹر آبجیکٹ میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے تو سلیکٹر کون سا ہم دیکھ رہے ہیں location manager colon did update to location colon from location colon یہ ہمارے سلیکٹر کا نام ہے اور اس کا ہم نے کورسپونڈنگ سلیکٹر آبجیکٹ دیکھا اپ ڈیٹ میتھڈ میں اسے اسٹور کر لیا پھر ہم نے سیلف ڈیلیگیٹ یعنی ہمارے پاس جو ڈیلیگیٹ پوائنٹر اسٹورڈ ہے وہ لیا اور اس پہ انوو کیا ریسپونس ٹو سلیکٹر یہ سلیکٹر وہ کیا رسپانس ٹو سلیکٹر اور اسے پاس کیا اپڈیٹ میتھڈ سو یہ ٹرو ریٹرن کرے گا اگر ٹارگیٹ آبجیکٹ اس پرٹیکولر سلیکٹر کو رسپونڈ کرتا ہے ایٹ دیٹ ٹائم ہم نے سیلف ڈیلیگیٹ اور ڈیلیگیٹ پوائنٹر لیا اور اس پہ فنکشن کال کیا selector location manager did update to location from location arguments pass کیے location manager self did update to location میں نیو لوکیشن اور فرام لوکیشن میں اولڈ لوکیشن تو اب ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ اس سلیکٹر کو انووک کرنے سے پہلے چیک کر لیا کہ یہ آبجیکٹ اس سلیکٹر کو رسپونڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کا کا بینیفٹ بینیفٹ کیا ہے ہے اس یہ کہ آپ اگر سی شاپ میں کام کر رہے ہیں آپ ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس میں ٹین میتھڈس ہیں آپ کو صرف دو میتھڈس چاہیے تو اب آپ کو باقی آٹھ میتھڈس کی بھی ایم ٹی امپلیمنٹیشن دینی پڑے گی یعنی آپ کو ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا ہے ایکچولی جو ویژول اسٹوڈیو آپ کو امپلیمنٹ کرنے دیتی ہے کہ آپ رائٹ کلک کر کے کہہ دیں وہ ایم ٹی باڈیز کریٹ کر دیں سب کی اور یہ ایون یہ فنکشنلٹی اس لیے ایگزٹ کرتی ہے کہ آپ کو ان کی سب کی ایم ٹی باڈیز بنانی پڑتی ہیں پھر آپ فل ان کر سکتے ہیں اچھا ان دو کو میں نے ایکچولی امپلیمنٹ کرنا ہے مے بی کوئی فنکشن کوئی آپ پروگرام لکھ رہے ہو جس میں آپ کو یہ لوکیشن مینیجر کا ایرر ہینڈل ہی نہیں کرنا پھر بھی آپ کو اس کی باڈی بنانی پڑے گی اگر وہ ریکوائرڈ ہوتا تو آپشنل سلیکٹرز کا فائدہ یہ ہے کہ آپ انہیں نہ امپلیمنٹ کریں آپ کا کوڈ کلین اپ ہو جائے گا جس سلیکٹر کو آپ ٹرولی رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں اسے امپلیمنٹ کر دیں تو دیٹس وائی یہ آپشنل کی فنکشنلٹی ایگزٹ کرتی ہے and it's made possible because ہم یہ رسپونس ٹو سلیکٹر سے رن ٹائم پہ چیک کر سکتے ہیں سو نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہم اپنے where am I app delegate میں جہاں پہ ہم نے یہ دونوں میتھڈس ایڈ کیے وہاں پہ انٹرفیس میں اسپیسیفائی کریں کہ ہم یہ انٹرفیس امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اگر یہ اسپیسیفائی کیے بغیر ابھی تک آپ اپلیکیشن کمپائل کر رہے ہوتے تو آپ کو ایک وارننگ آ رہی ہوتی کہ آپ یہ ڈیلیگیٹ اسے بنا تو رہے ہیں سیلف کو لیکن یہ ابھی آپ کا اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا جو ڈیلیگیٹ ایکسپیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ وارننگ ہوتی سی شاپ کی طرح یہ فونٹ بھی کمپائلر ایرر لیکن یہ وارننگ چلی جائے گی جب ہم یہ ڈکلیریشن دیں گے انٹرفیس جہاں پہ ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں جہاں پہ ہم نے where am I app delegate class کا نام سپر کلاس کا نام این ایس آبجیکٹ دیا اس کے بعد ہم نے اینگل بریکٹس کے اندر لسٹ کریں گے وہ سارے پروٹوکالس جو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم یو آئی ایپلیکیشن ڈیلیگیٹ جو فار ایگزامپل آپ کو finished application loading with options یا ود آؤٹ آپشنز دونوں میتھڈس سلیکٹرز انوک کرتا ہے اور یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے C L location manager delegate which means کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پروٹوکال کو بھی سپورٹ کرتے ہیں آل دو یہ کہ اس پروٹوکال میں سارے میتھڈز آپشنل ہیں وچ مینس اگر ہم کچھ بھی نہ ایڈ کریں پھر بھی ہم یہ مینشن کر سکتے ہیں لیکن اس کو مینشن کرنے سے اب کمپائلر ہمیں وارننگ نہیں دے گا جب ہم اپنے آپ کو as a delegate in location manager set کریں گے تو یہ جو ڈیلیگیٹ کا ماڈل ہے اس ڈیلیگیٹ کے ماڈل میں تھوڑی سی میمری ریفرنسز کے کانٹیکسٹ میں بھی کچھ چیز ہے جو آپ کو you should be aware of what's that there is a concept of retain cycle جو ہم نے جب میموری مینجمنٹ کی پچھلے لیکچر میں بات کی تھی we discussed it so let see کہ یہاں پہ ریٹین سائیکل کیسے بن سکتا ہے لیٹ سی آپ کا ایک آبجیکٹ ہے آپ نے اس کیس میں لوکیشن مینیجر کا پوائنٹر رکھا ہوا ہے so you are holding a reference to location manager اور آپ نے اپنے آپ کو ایز ڈیلیگیٹ رجسٹر کیا اب اگر لوکیشن مینیجر بھی آپ کا پوائنٹر اسٹور کر لے اور ہولڈ کر لے کہ لوکیشن مینیجر ایپ ڈیلیگیٹ کا اونر ہے اور آپ کا where am I app delegate location manager کا اونر ہے اب سوچیں کہ اگر میرے پاس لوکیشن مینیجر کا تو کوئی اور ریفرنس میں نے نہیں رکھا ہوا where am I app delegate کا ریفرنس بھی ختم ہو جائے اس کیس میں آپ کہیں گے کہ یہ تو میرا کنٹرولر ہے یہ تو ختم ہو جائے میری اپلیکیشن ختم ہو رہی ہوگی بٹ ویل سی کہ دیر آر ایپلیکیشنس جس میں ملٹیپل کنٹرولرس ہو سکتے ہیں which means a controller can and اور اگر کنٹرولر نہیں ہے وہ ماڈل یا ویو کلاس ہے تو تو وہ فار شیور اینڈ ہو سکتی ہے اگر وہ ایز اے ڈیلیگیٹ کہیں رجسٹر کر رہی ہے تو اب اس کا مطلب یہ کہ اگر میرے پاس یہ کنٹرولر ختم ہو جائے پھر بھی یہ controller where am I app delegate اور یہ لوکیشن مینیجر یہ دونوں کبھی فری نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی ریٹین کاؤنٹ ہمیشہ ون رہے گی اور کیوں ون رہے گی کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو اون کر رہے ہیں لوکیشن مینیجر کبھی فری نہیں ہوگا کیونکہ اس کا اونر موجود ہے where where am am I I app app delegate delegate اور کبھی فری نہیں ہوگا کیونکہ لوکیشن مینیجر اس کا اونر ہے تو ڈیلیگیشن میں اس پرابلم کو فکس کرنے کے لیے وی سے کہ جب بھی آپ کسی آبجیکٹ کو ایز اے ڈیلیگیٹ اسٹور کریں گے you should only hold a weak reference so in general بھی اس پرابلم کا سولوشن یہ ہے کہ ون آف دا یعنی اگر آپ کے پاس ریٹین سائیکل میں جتنے بھی آپ کے پاس پارٹیز ہیں یہ سائیکل تو ابھی ٹو کی ایگزامپل ہے it can be bigger cycle but کوئی ایک ویک ریفرنس ہولڈ کرے ویک ریفرنس کیا ہوتا ہے ویک ریفرنس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سیکنڈ آبجیکٹ کا پوائنٹر ہولڈ کیا ہوا ہے بٹ یو نیور ریٹین اب ریٹین نہیں کال کیا لیکن آپ نے اس کا پوائنٹر ہولڈ کیا ہوا ہے اگر ہم پرانی ڈسکشن کو ساری یاد کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ گارنٹیڈ کہ وہ آبجیکٹ ایگزٹ کرے گا سو so, ڈیلیگیشن میں ہم اسے کیسے سالو کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آبجیکٹ رجسٹر کر رہا ہے ایز اے ڈیلیگیٹ تو دا آبجیکٹ نو کہ جس کے پاس وہ رجسٹر کر رہا ہے like the location manager in this example it will only hold a weak reference تو اگر میں where am I app delegate میں رجسٹر کرا رہا ہوں سیلف کو as a delegate in location manager I know کہ location manager will only hold a weak reference which means if I'm going out of I release اور لوکیشنسبلٹی شفٹ ہو گئی یعنی اگر لوکیشن مینیجر نے ویک ریفرنس رکھا ہوا ہے it is no longer in the control of location manager to keep that point valid location manager آپ کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہے ہیں اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے جاتے ہوئے لوکیشن مینیجر کو یہ بتا دینا کہ my last reference has been deleted so let let's remove me from your delegate list for example ہم اس کو ٹی لاک میں اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم چیک کریں if location manager delegate is equal to self which would be asking the location manager کہ تمہارا ڈیلیگیٹ اس وقت کون ہے اور اگر وہ دس پوائنٹر ہے وچ از سیلف ان آبجیکٹو سی تو ہم location manager set delegate nil کرتے ہیں سو وی آر سینگ کہ اگر ہم نے ڈیلیگیٹ اپنے آپ کو سیٹ کیا ہے اپنے کنٹینٹ لوکیشن مینیجر میں تو ہم جاتے ہوئے اسے نل کر جائیں why is that important because location manager نے کبھی بھی آپ کا اسٹرانگ ریفرنس ریٹینڈ ریفرنس نہیں رکھا تھا then you release the location manager and window ان کے ریلیز کال کیا اگر کسی اور نے ریٹین کیا ہوا کوئی اور بھی ان کا اونر ہے تو وہ ابھی ڈی لاک نہیں ہوگا بٹ ریلیز ہو جائے گا اس کی ریٹین کاؤنٹ کم ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم نے سپر کو ڈی لاک کر دیا تو یہ ریٹین سائیکل کا ان جنرل سولوشن ہے کہ ایک آبجیکٹ ویک ریفرنس ہولڈ کرے ہاں میں پھر ایکسپلین کرتا ہوں ہم نے کیا کیا ہے ہمارے پاس دو آبجیکٹس تھیں ایک لوکیشن مینیجر ایک ہمارے پاس where where am am I I app app delegate delegate ایک strong reference which means retain call کر کے ایک ریفرنس ہولڈ کیا ہوا ہے لوکیشن مینیجر کا وچ مینس کہ اگر لوکیشن مینیجر کے باقی ساری ریفرنسز بھی ختم ہو جائیں تو it won't be freed it won't be deallocated because I'm keeping its return count to one تو لوکیشن مینیجر تو کہیں نہیں جا رہا اب لوکیشن مینیجر نے واپس ایپ ڈیلیگیٹ کا ایک سمپل پوائنٹر رکھا ہوا ہے اور ریٹین کال نہیں کیا which is called weak reference location manager کو گارنٹیڈ نہیں ہے لوکیشن مینیجر کی ناٹ انشور کہ where am my app delegate رہے ہو سکتا ہے لوکیشن مینیجر کو اور بھی آبجیکٹس پوائنٹ کر رہے ہوں اور where am I app delegate جس ٹائم پہ ختم ہو جائے location manager would still be life but its reference would be invalid اس پرابلم کا سولوشن کیا ہے کہ where am I app delegate release ہوتے ہوئے ڈی لاک ہوتے ہوئے یہ چیک کر لے کہ یہ ویک ریفرنس اگر ایگزٹ کرتا ہے تو اسے ختم کر دے سو دیٹس دا سولوشن کہ جس سے ہم ڈیلیگیشن کے ساتھ memory reference memory counting use کرتے ہیں So as you have seen in the last lecture and even now, reference counting is all about following certain rules. You specify the rules, you follow them, and then there is no overhead of garbage collector, but you get, as a programmer, you get more responsibility. You get responsibility to follow certain rules, because if you don't follow those rules, then there will be memory management problems. if you have a garbage collector, you never have any memory management issues, but you have the overhead because تھوڑی تھوڑی دیر بعد garbage collector چلے گا اور وہ ساری memory mark and clean کر کے sweep کرے گا جبکہ یہاں پہ اور اس تھوڑی سی دیر میں میموری بلڈ اپ ہوگی پھر فری ہوگی پھر بلڈ اپ ہوگی پھر فری ہوگی تو ادھر میموری از بلڈنگ اپ اور you are C P U is being wasted finding all those cycles and freeing memory تو reference counting has its advantage and disadvantage advantage کیا ہے کہ ریفرنس کاؤنٹنگ میں you never have memory which you don't need memory ساتھ ہی فری ہو جاتی ہے جیسے اس کی count zero retain count zero پہ جاتی ہے بٹ دا ڈس ایڈوانٹیجز اور کوئی اوور ہیڈ نہیں ہے گاربیج کلیکٹر رن ہونے کا اینڈ دا ڈس ایڈوانٹیجز کہ یہ پروگرامر کو have to be more aware programmer bugs can cause memory problems so ہماری اپلیکیشن اب اس پوائنٹ پہ پہنچی ہے کہ we can display the latitude longitude جو یوزر کا ہے we are invoke through the delegate now we'll extend it and we show that location on a map ٹھیک ہے جیسے آپ ایکسپیکٹ کریں گے اگر آپ ایک آئی فون پہ لوکیشن شو کرنا چاہتے ہیں it should be shown on a map so map کے لیے ہم ایک میپ کٹ یوز کریں گے وچ از اندر جو framework of iPhone اور ہم یہ دیکھیں گے ایک ایک فریم ورک سے ہم لوکیشن لیں گے دوسرے فریم ورک کو بتا کے اسکرین اپڈیٹ کریں گے we want the end application looking something like this ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پن ایک انسرٹیڈ ہو جہاں پہ ہماری کرنٹ لوکیشن ہو اور ہم اس کو ایکچولی ٹیکسٹ باکس میں کوئی لوکیشن نیم بھی دے دیں تو وہ اس کے اوپر پاپ اپ ہو جائے جو ہماری کرنٹ لوکیشن ہے remember this is not searching like ہم یہ نہیں کر رہے کہ کوئی چیز لکھیں اور وہ سرچ ہو کے وہاں پہ پن آئے we just want a simple pin on the map اور اس کے اوپر جو بھی ہم ٹائٹل انسرٹ کریں وہ ٹائٹل آ جائے ہم یہ جو اپلیکیشن بنائیں گے اس کا آرکیٹیکچر کچھ اس طرح سے ہوگا we would have views views میں ہمارے پاس ایک یو آئی ٹیکسٹ فیلڈ ہے ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی انڈیکیٹر ویو ہے ایکٹیویٹی انڈیکیٹر ویو ایک روٹیٹنگ سرکل ہوتا ہے جو آپ کو اپیئرنس دیتا ہے کہ آپ کا کچھ ہو رہا ہے اپلیکیشن اسٹک نہیں ہوئی بھی اور اگر آپ کو کوئی لانگ ٹاسک کرنا ہے سرور سے کچھ پل کرنا ہے تو اٹس پریفرڈ کہ آپ یوزر کو کچھ شو کریں کہ there is some activity going on that's have U I activity indicator آپ کا پورا میپ ویو ہے جس کے اوپر میپ شو ہو رہا ہے then there are M K annotation views many اور یہ نوٹیشن وہ پاپ اپ ٹیکسٹ باکسز ہیں جو آپ میپ پہ ملٹیپل ایڈ کر سکتے ہیں کنٹرولر ہم ایک ہی یوز کر رہے ہیں still where am I app delegate کا اور ماڈل ہمارا کیا ہے ماڈل میں ہمارے پاس ایک تو لوکیشن مینیجر کا آبجیکٹ ہے جو ہمیں جس کے پاس لوکیشن انفارمیشن ہے کہ ہم کرنٹلی کہاں اسٹورڈ ہیں تو ہماری اپلیکیشن کا اس وقت جو ماڈل ہے یعنی جو ڈیٹا ہے وہ لوکیشن مینیجر کے فیلڈس میں موجود ہے اس کے بعد ہمارے پاس ماڈل میں میپ پوائنٹس ہیں جس میں ڈفرینٹ میپ پوائنٹس کی انفارمیشن موجود ہے اس کے کنیکشنس دیکھتے ہیں اس کے کنیکشنس میں ہم نے سب سے پہلے لوکیشن ٹائٹل فیلڈ اور ایکٹیویٹی انڈیکیٹر اور ورلڈ ویو یہ تینوں پوائنٹرس کنٹرولر سے ویو آبجیکٹس کو پوائنٹ کر رہے ہیں جس کے تھرو ہم انہیں ایکسیس کر کے اپڈیٹ کریں گے اس کے بعد میپ ویو اور ٹیکسٹ فیلڈ میں ہم نے اپنے آپ کو ایز اے ڈیلیگیٹ رجسٹر کیا ہے وی ول سی کہ یہ دونوں ڈیلیگیٹ پروٹوکالس کس طرح سے یوز ہوتے ہیں اور یو اے ٹیکسٹ فیلڈ کا ڈیلیگیٹ ہمیں ٹیکسٹ فیلڈ شوڈ ریٹرن یہ انووک کرے گا یعنی یہ سلیکٹر ہمیں بھیجے گا which is a selector of the delegate جو ٹیکسٹ فیلڈ کہ جس میں ہم نے رجسٹر کیا ہے اسی طرح میپ ویو میں پوائنٹر ڈیلیگیٹ کا ہم پہ پوائنٹ کر رہے ہیں because we registered ourselves as a delegate اور اس ڈیلیگیٹ میں یہ میتھڈ انووک ہوگا met map view did annotation views کا ڈیڈ ایڈ انوٹیشن ویوز کا اور اس کے اندر ہم اس میپ پہ انوٹیشن جب ایڈ ہوگی اس کے بعد ہم ریئیکٹ کر سکتے ہیں will see why that is needed we are holding a pointer to location manager اور اس میں بھی ہم ایز اے ڈیلیگیٹ رجسٹرڈ ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں location manager did update to location from location invoke کرے گا we have seen this function implemented and then یہ جو انوٹیشن ویوز ہیں ان کے پاس ڈائریکٹلی میپ پوائنٹ کے پوائنٹرس موجود ہیں جو سارے ہمارے پاس میپ پوائنٹس ہم نے ایڈ کیے ہیں سو so یہ میپ ویو کے تھرو ورلڈ ویو پوائنٹر کے تھرو ہم اس میں میپ پوائنٹس ایڈ کریں گے اور اس کے کورسپونڈنگ انوٹیشن ویو اور میپ پوائنٹ بن جائیں گے تو اس میپ کٹ کو یوز کرنے کے لیے ہم امپورٹ کریں گے map kit slash map kit dot H جس طرح کور لوکیشن کے لیے core location slash core location dot H include کی تھی اس کے بعد ہم where am I app delegate کے اندر جو ہم نے انٹرفیس ہے اس میں یہ تین آئی بی آؤٹ لیٹس ہم نے ایڈ کیے ہیں تین فیلڈس ایڈ کیے ہیں جن کے ساتھ I B outlet mark کیے ایک M K map view pointer جو اس میپ ویو کو پوائنٹ کرے گا ایک ایکٹیویٹی انڈیکیٹر ویو جو اس ایکٹیویٹی انڈیکیٹر کے سرکل کو پوائنٹ کرے گا اور ایک U I text field pointer جو اس ٹیکسٹ فیلڈ کو پوائنٹ کرے گا ان کے ساتھ آئی بی آؤٹ لیٹ کے مارک دیے تو انٹرفیس بلڈر ہمیں ان کے کنیکشنس ڈائنامیکلی بنانے دے گا نوٹ کے اس پوائنٹ پہ صرف یہ ڈکلیئر کر دینے سے کوئی کنیکشن نہیں ہوا کنیکشن کب ہوگا جب ہم انٹرفیس بلڈر میں اسے گرافیکلی کنیکٹ کریں گے which will connect them in the zip file تو یا ہم زپ فائل میں جا کے مینولی انہیں کنیکٹ کریں اس کے بعد ہم جو یو آئی ونڈو ہے ہمارے پاس انٹرفیس بلڈر کے اندر اس کے اندر ہم جو ہمارا میپ ویو ہے we can drag and drop it on the U I window جس سے وہ تھرو آؤٹ ایک میپ ویو بن جائے گا اس کے اوپر ہم نے ٹیکسٹ فیلڈ انڈیکیٹر ویو وغیرہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دیں گے then we'll make connections connections بنائیں گے لوکیشن ٹائٹل فیلڈ کا ایکٹیویٹی انڈیکیٹر کا ورلڈ ویو کا یہ سارے ہم کنیکشنس بلڈ کریں گے will set the delegate pointers اور اس کے بعد جو ہم application did finish launching with options function ہم نے لاسٹ ٹائم یوز کیا تھا لوکیشن مینیجر کو انیشلائز کرنے کے لیے اس فنکشن میں what we did was location manager کو لاک انیکٹ کیا تھا سیلف سیٹ ڈیلیگیٹ کیا تھا سیلف کو وچ وڈ کال اس the update location method اور اس کے بعد ڈسٹینس فلٹر اور ڈیزائرڈ ایکوریسی سیٹ کی تھی بالکل اسی طرح and then the new thing is کہ ہم world view set show user location کو یس کر دیں گے سو so اس میں جب ہم ایک ایم کے میپ ویو کو set show user location yes کر دیں تو دیٹ وہ directly pull information from location manager وہ خود سے لوکیشن مینیجر کا ڈیلیگیٹ بن کے یوزر کی کرنٹ لوکیشن اسکرین پہ شو کر دے گا so we don't have to receive location managers data اور we pass it to the map view اس کے بجائے ہم ڈائریکٹلی یہ سیٹ شو یوزر لوکیشن کو یس کر دیں گے اور اس سے وہ اپ ڈیٹ ہونے لگ جائے گی سو so اس کے بعد ہم نے self window make key invisible ایک فنکشن کیا اب اس پوائنٹ پہ جو آپ کا اسکرین پہ شو ہوگا آپ کا پورا ورلڈ میپ شور ہے اور آپ کا اس پہ ایک ڈاٹ شور ہے اور چونکہ پورے ورلڈ کا میپ شور ہے وہ ڈاٹ بیسیکلی ایک یعنی اچھا خاصا سٹی یا کنٹری جتنا بڑا ڈاٹ ہوگا بیکاز آپ کا پورے ورلڈ کا اس وقت میپ شو ہو رہا ہے so what you want is you want it to zoom in جہاں پہ وہ لوکیشن ہے بٹ اب زوم ان آپ کہاں پہ کریں بیکاز جس وقت آپ میپ شو کر رہے ہیں اس وقت تو آپ کو لوکیشن نہیں پتہ آپ چاہتے ہیں جس ٹائم پہ لوکیشن ڈٹرمن ہو جائے اور وہ ڈاٹ شو ہونے لگے اس ٹائم پہ یو سیٹ کے کہاں پہ زوم ان کرنا ہے تو ٹرنز آؤٹ کہ اس کے لیے ہمیں جو میپ ویو کا پروٹوکال ہے اسے امپلیمنٹ کرنا ہوگا اور میپ ویو میں اپنے آپ کو ایز اے ڈیلیگیٹ انسرٹ کرنا ہوگا so map view will tell you when the position is updated جب بھی لوکیشن یوزر کی اپڈیٹ ہوئی ہے and you can call the map view کہ نہیں مجھے اب اس طریقے سے یہ جگہ زوم ان کرنی ہے یا کتنی زوم ان کرنی ہے totally in your control if you don't call anything تو پوری ورلڈ میپ شو ہوگا اور اس پہ ایک ڈاٹ شو ہو رہا ہوگا which would be very big dot relative to the map تو ہم میپ ویو کا ڈیلیگیٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں یا اس پروٹوکال کو امپلیمنٹ کرتے ہیں that protocol is M K map view delegate اور یہ اینگل بریکٹس کے اندر ہم نے جہاں پہ باقی ڈیلیگیٹس لکھے ہیں یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کا ہم نے did update user location کا سلیکٹر امپلیمنٹ کیا اور اس میں یعنی میپ ویو اور میپ ویو کا آرگومنٹ کیا map view did update user location user location کا آرگومنٹ کیا تو یہ جو ایم کے یوزر لوکیشن ہے اس کے اندر ایک لوکیشن کوآڈینیٹ ٹو ڈی کا آبجیکٹ ہے وی ایکسٹریکٹیڈ ایٹ اسے کوآڈینیٹ پراپرٹی اس کی ایکسیس کی ایل او سی میں ہمارے پاس یہ آ گئی location then we set M K coordinate region region is equal to M K coordinate region make with distance تو اسے لوکیشن پاس کی اور دو ڈسٹینس پیرامیٹرس پاس کیے two fifty so we are seeing کے ایک ریجن دے دے اس پوائنٹ کے گرد and then we set world view set region region تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ وہ میپ ویو اس ریجن کو شو کرے گا اور ریجن کیسے ڈیفائن کیا region centered at the user location اور اس کے گرد گرد دونوں سائڈ پہ ٹو ففٹی یونٹس ہم نے اسے ساتھ کا animated yes what that means is کہ ایک دم سے فلک کرنے کے بجائے اگر پورا ورلڈ ویو ہے it will slowly zoom in to the desired area تو ایسے لگے گا یوزر کی لوکیشن اپڈیٹ ہوئی اور ساتھ ہی زوم ان کر کے اس ایریا پہ آ گئے نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس میں انوٹیشن ایڈ کریں اینوٹیشن کیسے ایڈ کریں گے سو اینوٹیشن ایڈ کرنے کا طریقے جو ہے وہ using the M K annotation protocol ہے another protocol this time not using the protocol as a delegate but it's it's a different mechanism it's saying کہ آپ میپ ویو میں کوئی بھی آبجیکٹس ایڈ کر سکتے ہیں which implement the M K annotation protocol so now it's not a delegate they will actually hold retain references اور اس کی ایک لسٹ ایڈ کرتے جائیں گے سو میپ ویو کے اندر انوٹیشن ہو سکتی ہیں each annotation mean something on the map so something on the map اس کے لیے کچھ ریکوائرڈ انٹرفیس میں چیزیں ہیں if you implement those those any object implementing can be added to an map view اس کا فائدہ یہ کہ آپ کی اپنی سیکنڈری انفارمیشن بہت ساری اس میں اسٹور ہو سکتی ہے پوائنٹرس ہو سکتے ہیں ڈیٹا بیس سے انفارمیشن آ سکتی ہے مثلاً آپ کسی ایریا میں کوئی پاپولیشن شو کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی انوٹیشن ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسٹم آبجیکٹ بنا لیں جو بھی ڈیٹا ڈالنا ہے وہ ڈال لیں and then you implement the M K annotation protocol and then you can add to the map so M K annotation protocol کے ساتھ we'll make a class and add to the map you so map view اگر ہم اسے ایک ڈائگرام میں دیکھیں تو map views subviews annotation views اس کے اندر سب ویوز ایڈ ہوتے جائیں گے انوٹیشن ویو اور ہر ویو میں ایک انوٹیشن کا آبجیکٹ ایک پوائنٹر ہوگا اور ہمارے کیس میں مثلاً وہ M K user location that's also something that implements an M K annotation it can also point point to a map جو ہم ابھی ایک کلاس بنانے جا رہے ہیں user class that also conforms to M K annotation اور جو ایم کے ویو ہے اس کے اندر انوٹیشنس کی ارے میں یہ ساری انوٹیشنس پڑی ہوں گی سو ایم کے ویو کے اندر ایم کے میپ ویو کے اندر ایک سب ویوز کی لسٹ ہے اور ایک انوٹیشنس کی لسٹ ہے انوٹیشنس کی لسٹ میں ساری چیزیں کنفرم کرتی ہیں ایم کے انوٹیشن پہ اور سب ویوز کے اندر ساری چیزیں actually M K annotation views کے آبجیکٹ ہیں so it's two different ways of containment ایک میں ہم کنٹین کر رہے ہیں ایکزیکٹلی سیم ٹائپ کے آبجیکٹس اور لیفٹ سائڈ پہ ہم کنٹین کر رہے ہیں ایک set of objects which all conform to the same protocol but they can be totally different objects map point کی کلاس ہم کس طرح سے بنائیں گے M K annotation so M K annotation کی پروٹوکال میں ایک ریکوائرڈ پراپرٹی ہے which should be called coordinate اور وہ C L location coordinate two D کا آبجیکٹ ہے سو انوٹیشن کیا ہے انوٹیشن کا مطلب ہے کوئی پن کوئی point on the map so point on the map is represented by C L location coordinate two D جس میں لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ ہے that's the only required property پھر we are also using an optional property title جو اس انوٹیشن پہ کلک کریں گے تو اس کے ٹاپ پہ آپ کو اس میں لکھا ہوا آ رہا ہوگا ریسٹ جو ہم نے ٹائٹل اور کوآڈینیٹ اور اپنا کنسٹرکٹر لکھا that was not anything from M K annotation اس کی امپلیمنٹیشن میں ہم نے کوآڈینیٹ اور ٹائٹل کو سنتھسائز کیا پراپرٹیز کو کنسٹرکٹر امپلیمنٹ کیا بیس کلاس انیشلائز کی اف سیلف اگر base class constructor successfully call ہوا تو کوآڈینیٹ سیٹ کیا ٹائٹل سیٹ کیا سو یہ جو کوآڈینیٹ کی آپ دیکھیں جو پراپرٹی تھی that was a read only property جو required property M K annotation سے تھی وچ ایکچولی مینس کہ ہم کوآڈینیٹ کا فنکشن اگر کسی اور طرح بھی امپلیمنٹ کر دیں ایک ریڈ اونلی پراپرٹی کا مطلب ہے کہ ایک سلیکٹر جو کوآڈینیٹ نام کا ہو اور وہ ایک کوآڈینیٹ کا آبجیکٹ دے چاہے وہ کلاس ڈیٹا سے دے یا کہیں سے کیلکولیٹ کر کے دے it doesn't matter the protocol only requires a getter a getter function اس کا ڈی لاک ہم نے لکھا جس میں ٹائٹل کو ریلیز کیا سپر کو ڈی لاک کیا سو so یہ ہم نے جو ابھی تک بنایا ہے ہم نے ایک میپ پوائنٹ کی کلاس بنا لی جو ایز انوٹیشن ویو میں ایڈ ہو سکتی ہے why it can be added because it conforms to the M K annotation protocol اس کے بعد اب ہم یہ کریں گے کہ جو ٹیکسٹ فیل ہے جیسے یوزر اس میں انٹر دبائے it's it's not a button button B action سے کنیکٹ کر لیا تھا ٹیکسٹ فیلڈ میں ہم کہہ رہے ہیں یوزر انٹر دبائے تو ساتھ ہی ہم کچھ ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں so basically we will implement the text field delegate ہم اپنے آپ کو as a text field delegate register کریں گے اس کے لیے کارسپونڈنگ پروٹوکال امپلیمنٹ کریں گے اور ہمیں ایک فنکشن اس کی ریٹرن کی پہ مل جائے گا اور اس فنکشن کے اندر ہم آگے اپنا کام کریں گے so what we want to do is کہ ایک میپ اسٹارٹ میں میپ شو ہو رہے جیسے ہی یوزر آ کے ٹیکسٹ فیلڈ میں کچھ انٹر کرتا ہے ہم یوزر کی کرنٹ لوکیشن پہ زوم ان کرتے ہیں وہاں پہ پن میں وہ لکھا ہوا آ جاتا ہے سو یوزر ٹیکسٹ فیلڈ میں کوئی ڈیٹا انٹر کرے گا ریٹرن دبائے گا ریٹرن دباتے ہی میپ زوم ان کرے گا اس کے کرنٹ لوکیشن پہ وہاں پہ پن میں وہی ڈیٹا آ جائے گا جو یوزر نے انٹر کیا ہے so how can we do that سب سے پہلے ہم U I text field delegate کو کہیں گے کہ ہم اسے کنفرم کرتے ہیں by adding it to the angle brackets اس کے بعد اس کا ہم جو فنکشن امپلیمنٹ کریں گے that would be text field should return اور اسے ٹیکسٹ فیلڈ پاس ہو رہی ہے اس میں ہم نے اپنا ایک فائنڈ لوکیشن کا میتھڈ کال کیا جیسے ہی ٹیکسٹ فیلڈ میں کچھ انٹر ہوا we are just going to implement this method and then text field resign first responder call کیا یہ ہم نے صرف اس لیے کال کیا تاکہ جو ٹیکسٹ کا کی بورڈ آ رہا ہے وہ کی بورڈ غائب ہو جائے سو جب آپ کسی فی ٹیکس فیلڈ میں انٹر دبا رہے ہیں وہی ان فوکس رہی ہے اور نیچے آئی فون پہ کی بورڈ بھی آ رہا ہے سو وی آر جسٹ ان ایک تاکہ وہ کی بورڈ غائب ہو جائے اور ہم میپ پہ فوکس کر سکیں اس کے بعد ہم نے یہ فائنڈ لوکیشن اور فاؤنڈ لوکیشن یہ دو میتھڈس اپنے where am I app delegate میں ایڈ کیے find location is void no argument no nothing return اور فاؤنڈ لوکیشن میں ہمیں ایک لوکیشن ملی ہے فائنڈ لوکیشن جو کہ کی بورڈ سے انٹر کرنے جو ٹیکسٹ فیلڈ میں انٹر کرنے سے انووک ہوتا ہے اس میں ہم کیا کریں گے لوکیشن مینیجر کو کہیں گے اسٹارٹ اپ ڈیٹنگ لوکیشن جس کی وجہ سے ہمیں لوکیشن مینیجر کے میسیجز آنے لگ جائیں گے دین ویٹ سے ایکٹیویٹی انڈیکیٹر اسٹارٹ اینیمیٹنگ تو ساتھ ہی وہ سرکل گھومنے لگ جائے گا کہ ڈیٹا کا ہم کچھ سرور سے لے رہے ہیں یا ہمیں لوکیشن انفارمیشن میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے location title field set hidden اس کو ہائڈ کریں گے دین فاؤنڈ لوکیشن جہاں پہ ہمارے پاس ایک لوکیشن آ گئی ہے ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فاؤنڈ لوکیشن کہاں سے انووک ہوگا بٹ لیٹ سے کہ جب ہمارے پاس لوکیشن آ جاتی ہے تو فاؤنڈ لوکیشن انووک ہوتا ہے اس میں ہم کیا کریں گے ہم کوآڈینیٹ لیں گے لوکیشن کا کوآڈینیٹ سو آپ کو یاد ہے لوکیشن کے اندر ایک کوآڈینیٹ ہوتا ہے اور ایک اس کی ایکوریسی ہوتی ہے so we get the coordinate then we make a map point اسے لوکیٹ کریں گے init with coordinate and title coordinate وہی جو لوکیشن سے آیا ہے اور ٹائٹل وہ جو یوزر نے ٹیکسٹ فیلڈ میں لکھا تھا ان دونوں کو کمبائن کر کے میپ پوائنٹ بنائیں گے اور اسے ورلڈ ویو میں ایڈ انوٹیشن کے طور پہ پاس کر دیں گے then we release its annotation because map view اپنی ساری انوٹیشن کو ریٹین کرتا ہے تو ہم اسے ریلیز کر سکتے ہیں ہم نے ایڈ کال کر دیا ہوا ہے وہ وہاں پہ ریٹین ہو گیا ہے then we create the region object جس کی ابھی ہم نے بات کی تھی جو اس کے get two fifty by two fifty کا ریجن بنایا اور پھر اسے اینیمیٹیڈ زوم ان کرا دیا سیٹ ریجن کیا جس سے وہ سلولی زوم ان کر گیا لوکیشن ٹیکسٹ فیلڈ کو ہم نے ایم ٹی ٹی کیا ایکٹیویٹی انڈیکیٹر کو اسٹاپ کیا ٹائٹل فیلڈ کو سیٹ ہڈن نو کیا اور لوکیشن مینیجر کو کہا stop updating location so ہم ایک بار یوزر کی لوکیشن لی زوم ان کیا وہاں پہ نوٹیشن ڈالی یوزر کا ٹیکسٹ ڈالا and then we stop updating location تو یہ فاؤنڈ لوکیشن کا میتھڈ کہاں سے انووک ہوگا یہ آپ کا location manager did update to location from location کا جو سلیکٹر ہے جس میں ہم نے پہلے صرف لاگ لکھا ہوا تھا اس کے اندر ہم یہاں سے انووک کریں گے اور اس میں جو کی لائن ہے وہ اس کی لاسٹ لائن ہے جہاں پہ ہم سیلف فاؤنڈ لوکیشن اور اس سے وہ نیو لوکیشن پاس کر رہے ہیں اب آپ سوچ سکتے ہیں جب یہ اپلیکیشن چلے گی تو آپ موو کر رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ موو نہیں ہوگا لیکن آپ ٹیکسٹ فیلڈ میں کچھ دوبارہ انٹر کر کے ٹائپ کر کے انٹر کریں گے تو یہ دوبارہ لوکیشن مینیجر کو آن کر کے ایک بار پوزیشن پوچھے گا اور اسے اپڈیٹ کرے گا سو so, ہم نے اسکیم یہ بنائی ہے کہ ٹیکسٹ فیلڈ میں آپ کچھ لکھیں انٹر کریں ساتھ ہی لوکیشن اپڈیٹ ہو لوکیشن کی نئی انفارمیشن آئے ہم اس جگہ پہ ایک انوٹیشن ایڈ کریں آپ کا ٹیکسٹ وہاں لکھیں اور نئی جگہ پہ زوم ان کریں تو so, اگر پرانی جگہ پہ زوم ان تھا وہاں سے اینیمیٹ ہو کے نئی جگہ پہ آئے گا because we said animated is equal to yes تو یہ ہم نے آج ڈیلیگیشن اور پروٹوکالس دیکھے کہ کس کی اس کی مدد سے ہم ڈفرینٹ فریم ورک سے کیسے کوآڈینیٹ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم ہم جو آئی فون کے سب سے کی فیچر ہے وچ از دا ٹچ کہ ٹچ کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں اینڈ یو وڈ سی کہ this touch handling is similar to the touch handling جو ہم نے ڈبلیو پی ایف میں دیکھی تھی اور وہ ٹچ کو ہینڈل کریں گے ملٹی ٹچ جسٹرس کے ساتھ کام کریں گے اور اس کی ایک ایگزامپل دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم تک کے لیے خدا حافظ